سارے ملک ہنکیوں سے بھرے ہوئے ہیں یہ سارے منظم ہو جائیں گے اور پھر ہمارا کچھ نہیں رہے گا اس لیے کھدائی بند کر دو واپس بلاری کر اور یہاں کوئی چھوٹے سے چھوٹا فرقہ لاؤ تو یہ ہمبلی صرف نجد میں ہے اور دنیا میں کسی میں نہیں ان میں لسانی کا سب ابارا گیا جیسے یہاں کبھی سندھو دیش کا نعرہ لگ جاتا ہے پختونستان کا نعرہ بنگلہ دیش کا نعرہ لگ جاتا ہے کہ دیکھو ٹرکی سے آ کے یہاں کو کر رہے تم ہو تمہارا حق ہے اور ان کو خلافت سے لڑایا گیا چار دفعہ ان کو شکست ہوئی ان کا حج بھی بند کر دیا گیا خلافت نے بند کر دیا ہم پر لکھتا ہے کہ ہم نے پانچویں دفعہ پھر ان کو جدید اسلحہ بم دے کر کامیاب کرایا ہم یہ پہلی دفعہ بھی دیکھ سکتے تھے ان کو دوسری دفعہ بھی دیکھتے لیکن نہیں ہم چاہتے تھے کہ ہنفی ان یعنی کی اتنی پٹائی کر لیں کہ بر کرے حکومت آ کر یہ کبھی ہنفیوں کو اپنے ساتھ نہ ملائے کیونکہ ہنفیوں کو نہ ملائے کیونکہ اگر ہنفی اس سرمایہ کو سنبھالنے لگے تو پھر تو سارے مسلمان اس کو کھائیں گے نا ہم کہاں سے کھائیں گے جا تو یہ حکومت لائی اسی لیے گئی تھی یہ کوئی کھلی چوبی ہے چوکی بات نہیں ان سب کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں ہاں, جی۔ ہاں تو ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ آرڈر امریکہ کا ہے پھر کسی وقت ان شاء اللہ رکھ لیں گے اللہ فتبین اور پھر اس کے بعد یہ بات بتائی تھی کہ تحقیق کا حق کن لوگوں کو ہے تو اللہ تعالی نے تحقیق کا حق صرف دو ہستیوں کو دیا ہے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور معیشت ازا جاہم امر من الامن ابی الخوف ازاؤ بے ولور الدوہ الى الرسول و الى اولی الامر منہم لعالمہ اللذین یستنبتونہ منہم کہ تحقیق کرنے کا حق یا اللہ کے نبی کو ہے یا مرشد کو ہے اور کسی کی تحقیق کو تحقیق نہیں سمجھا جائے گا جیسے دنیا میں بھی ڈاکٹری باتوں کی تحقیق ڈاکٹر کرے گا شمار نہیں کرتا قانونی فیصلے قانون دان کرتے ہیں اور وہی تحقیق کرتے ہیں سنار قانونی فیصلوں میں کوئی دخل نہیں دیتے تو اسی طرح دین کی تحقیق جو ہے یا پیغمبر وسلم کرتے ہیں اور یا آئم مجتہدین ہے فلولا فضل اللہ علیکم و رحمت لطباتم تم اللہ کلیلہ کہ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہر آدمی پر تحقیق کا بوجھ نہیں ڈالا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تحدین کو حکم دے دیا کہ تحقیق کرو اور باقی ان کی تحقیق پر عمل کر لے اور فرمایا اگر اللہ کا یہ فضل اور رحمت نہ ہوتی لبا تم اس شیطان اللہ کلیلہ تو تم سے بہت سے لوگ جو ہیں اکثر وہ شیطان کی تابعہ داری کرنا شروع کر دیتے یعنی نام تو قرآن کا لیتے لیکن چونکہ قرآن نبی پاک سے نہیں سمجھا اس لیے نام قرآن کا اور اتباع شیطان کی نام قرآن کا اور اتباع شیطان کی اسی لیے قرآن پاک کی جب تلاوت شروع ہوتی ہے تو حکم ہے اضا کرا تل قرآن فسٹ عز بلّہ کہ جب قرآن پاک پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو اب سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اس کے پڑھنے سے پہلے شیطان سے پنجام پناہ مانگنے کی کیا ضرورت تو احادیث سے پتہ چلتا ہے ایک تو نبی پاک ارشاد فرمایا کہ ید اللہ الجماعت اللہ کے ہاتھ جو ہے برتو رحمتوں والا وہ جماعت پر ہے جو جماعت سے کٹ گیا وہ شیطان کا نوالا بن گیا فرمایا جس طرح یہاں جنگل میں بھیڑیے پھرتے ہیں اور جو بکری ریوڑ سے کٹ کر اکیلی جنگل میں چلی جائے اپنے مالک کی نگرانی سے باہر چلی جائے وہ بھیڑیا اس کو شکار کر لیتا ہے اس طرح جو اجماع اور امت سے کٹ کر الگ ہو جائے تو شیطان اللہ نے بھیڑیا چھوڑا ہوا ہے وہ شیطان کا نوالا بن جاتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ یا اللہ قرآن پاک کی کسی آیت کا ایسا مطلب سمجھنا ہے جو اجماع امت کے خلاف ہو کیونکہ اگر اجماع سے میں کٹ گیا تو اگرچہ نام قرآن کا لوں گا لیکن کام شیطان کا کروں گا اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے فقیح واحد الشد اشد ال شیطان من الف عاد بن اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نبی پاسم ہم نے دو جماعتوں کا ذکر فرمایا ایک وہ جو فوکہا کی مانتے ہیں ایک وہ جو فوکہا کے مخالف ہے جو فا کی مانتے ہیں ان کو مقلد کہا جاتا ہے اور جو فوکہ کے مقابلے میں شیطان کی مانتے ہیں ان کو غیر مقلد کہا جاتا ہے تو فوکہ کی مخالفت کرنے والا شیطان ہے قرآن پاک سے پہلے اسی لیے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے کہ قرآن کا کوئی ایسا مطلب ذہن میں نہ آ جائے جو فوکہا کے بتائے ہوئے مطلب کے خلاف ہو کیونکہ فوکہا کے فہم کو قرآن پاک نے حجت قرار دیا ہے اور فوکہ کے فہم کو قرآن پاک نے حجت قرار نہیں دیا ایک آدمی کہنے لگا جی بخاری شریف کا اردو ترجمہ دیکھتا تھا میں نے کہا تم گمراہ ہو جاؤ گے یہ جی، حدیث پڑھ کے آدمی گمراہ ہوتا ہے میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کے بھی کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یو بہی کثیرم و یادی بہی کثیرہ کہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کر اور بہت سے ہدایت پر آ جاتے ہیں لیکن گمراہ ہونے والے کون ہیں ان کی پہچان کیا بتائی گما یو ذلو گی ار لل فاسکین مایو ذلو گئی ار لل فاسکین فاسق کس کو کہتے ہیں جانور کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو باندھ دیتے ہیں کہ یہ آوارہ نہ پھرے کسی کے کھیت میں جائے گا وہ لڑے گا کسی کے بچے کو مارے گا گلی بازار میں وہ لڑے گا تو جو جانور گلے سے رسی توڑوا کے بھاگ جائے اس کو فاسق کہتے ہیں عربی زبان میں تو پتہ چلا کہ فاسق کا ترجمہ غیر مقلد ہے کہ جو تقلید کا ہار گلے سے اتار پھینکے اب فاسق کی آگے پھر تعریف خود قرآن نے کی کیا یک نہ امر اللہ بھی یوں اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ مل کر رہنے کا حکم دیا وہ ان سے کاٹ دیتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے کن کے ساتھ مل کر رہنے کا حکم دیا روزانہ ہم سورت فاتحہ میں پڑھتے ہیں اح دن المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا تو بات ختم ہو گئی یا آگے کچھ باقی ہے فرمایا سراط اللہ زین ان ام کیونکہ راہ پر چلنے کے لیے راہ کی رہنمائی ضروری ہے راہ کی تکلیف ضروری ہے اس کی پیروی ضروری ہے تو اے اللہ ان کے راستے پر جلا جن پر تیرا انعام ہوا اب وہ انعام یافتہ جماعتیں کتنی ہیں خود قرآن پاک میں آگے واضح کیا کہ وہ چار جماعتیں ہیں نبیین صدیقین شہداء اور صالحین تو ان کے راستے پر چلنے کا نام سراط مستقیم ہے اور سیدھا راستہ ہے اب غیر مقلد کہتا ہے صرف نبی کی ماننی ہے اور نہ صدیق کی ماننی ہے یہ امتی ہے نہ شہید کی ماننی ہے یہ امتی ہے نہ صالحین کی ماننی ہے یہ امتی ہیں یہی کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ کے نبی کی ماننی امتیوں کی نہیں ماننی تو اللہ تعالی ہمیں صدیقین سے جوڑنا چاہتے ہیں اور غیر مقد ہمیں صدیقین سے توڑ رہا ہے اللہ تعالی ہمیں شہداء کی تابعہ داری اور تکلیف کا حکم دیتے ہیں اور یہ ہمیں شہداء سے توڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ صالحین کی تابعہ داری کا ہمیں حکم دیتے ہیں اور یہ ہمیں صالحین سے توڑ رہا ہے تو فاسق کی تعریف یہی کی یک نا امر اللہ بھی شاع اللہ نے جن کے ساتھ مل کر رہنے کا حکم دیا ہے یہ ان سے کاٹتا رہتا ہے اور یہ میں نے ان کی بات مان کر کہا کہ وہ نبی کو مانتے ہیں صدیقین کو نہیں مانتے حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی کو بھی نہیں مانتے کیونکہ نبی کو ماننے کا صحیح طریقہ وہی ہے جس طریقے سے نبی کی بات پہنچے اسی طریقے سے مان لی جائے وہ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا طالب علم کا امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو کوئی یہودی آئے یہودیوں کا سادیانیوں کا غیر مقلدوں کا سارے گمراہ فرقوں کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے کہ محلے میں کوئی غریب مسلمان تلاش کرو دکاندار اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیے کہ بھئی اپنی دکان ذرا بڑھا لے کاروبار لمبا کر لے اور وہاں اٹھنا بیٹھنا کر لیا وہاں رسالے رکھ گئے اشتہار رکھ گئے وہاں بیٹھ کر لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لی تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ حج پر تشریف لے گئے یہودیوں نے یہ قصہ بعد میں شروع کیا اب وہ بیٹھ کے وسو سے ڈالتے اور وسو سے ڈالنے کا طریقہ بڑا عجیب ہوتا ہے جو آتا مسلمان اسے کہتے بھی اچھا ایک بات بتاؤ کہ اتفاق اچھی چیز ہے یا اختلاف آپ کا کیا خیال ہے اتفاق وہ بھی کہتے اتفاق کہ دیکھو تم اس بات پر پکے نہیں رہو گے کہتے پکے رہیں گے تو بالکل نہیں رہو گے اس کے بعد پوچھتا اچھی طرح پکا کر کے کس بات پر پکے رہیں گے موسا علیہ السلام کو جانتے ہو نا کہتے ہاں موسا علیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی ہیں کہ دیکھو موسا علیہ السلام کے نبی ہونے پر سب کا اتفاق ہے یہودی بھی ان کو نبی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتفاق نہیں مسلمان تو ان کو نبی مانتے ہیں لیکن عیسائی بھی نہیں مانتے یہودی بھی نہیں مانتے اب اتفاق جب ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ یہودی ہو جائیں تاکہ ایک موسا علیہ السلام کے پیچھے لگ جائیں انہی پر اتفاق ہے اور پھر ملک میں دنیا میں اتفاق ہو جائے گا اب کیوں بھائی جلدی کرنا یہ ہوگی ہو جائے تاکہ اتفاق ہو جائے اتفاق ہو جائے اتفاق ہو جائے میں نے پہلے کہا تھا کہ تو بات پر پکا نہیں رہے گا دیکھے نا اب تو اس پر نہیں آتا یہ وسوسا ڈالنے کا طریقہ تھا ان کا اب ایسے موقع پر پھر مدرسہ یاد آتا ہے کہ چلو مدرسے چلے تو امام صاحب تو حج کے لیے سیٹ لے گئے تھے طالب علم کچھ بیٹھے تھے مسلمان دو تین آئے کہ بھئی کوئی طالب علم ہے اچھا سمجھدار تھا وہاں چلنا ہے ایک چھوٹا سا تعلق کھڑا ہو گیا کہ میں چلتا ہوں وہ ہنس پڑے کہ تو کیا کرے گا وہاں جا کے مناظرہ کروں گا تو کیا مناظرہ کرے گا چھوٹا سا تو ہے جب میں ہی چھوٹا ہوں میرا استاد تو امام آزم ہے نا بڑا امام ہے تو مجھے نہ دیکھو میرے استاد کی طرف خیال کرو اگر میں ہار گیا پھر کسی بڑے کو دیکھ لیں گے وہ چل دیا انہوں نے کہا کہ اچھا پہلے ان کی بات سمجھ لے وہ کس طرح دھوکہ دیتا ہے وہی بات سمجھائی کہ کہتا ہے اتفاق اچھا ہے یا کیا اس کا تو جواب ہی آسان ہے اب وہ جب گیا ساتھ ان کے تو یہودی دیکھ کر ہنسنے لگے کہ ان سے چھوٹا کوئی نہیں تھا وہاں مدرسے میں اس کو کس کو لے آیا ہمارے سامنے دیکھا بھی مجھ سے بات کر لو اگر میں ہار گیا تو پھر کسی بڑے کو بنا لیں گے اب اس نے وہی اپنا وہ جو طریقہ تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اتفاق ہونا چاہیے یا اختلاف کے اتفاق ہونا چاہیے آپ اتفاق میں ساتھ دیں گے کہ اتفاق ہو جائے کہ بالکل اتفاق والی بات مان لیں گے کہ بالکل مانوں گا کیوں نہیں مانوں گا کہ نہیں کتنے مسلمان آتے ہیں پہلے کہہ دیتے ہیں ہم مانیں گے بعد میں انکار کر دیتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن میں تو نہیں کرتا انکار مانوں گا خوب اچھی طرح پکا کر لیا اسے موسا علیہ السلام کو جانتے ہو نا کس کو کہ موسا علیہ السلام کو کہاں رہتے تھے کون تھے وہ اب وہ یہودی پریشان کہ تو موسا علیہ السلام کو نہیں جانتا یعنی کہاں رہتے تھے تو پتا تو چلے کون موسا علیہ السلام کہاں رہتے تھے اب وہ پھر بھائی تو موسا علیہ السلام کو نہیں جانتا دیکھ بتا تو دو نا کون تھے کہاں رہتے تھے پھر میں بتاؤں کہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا تو مسلمان نہیں کہ مسلمان ہوں قرآن نہیں پڑھا کہ پڑھا ہے اور قرآن میں موسا علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا اچھا اچھا اچھا وہ موسا علیہ السلام جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے جن نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبی امی پر ضرور ایمان لے آنا وہی موسا علیہ السلام نا ہاں ہاں میں ان کو مانتا ہوں اور ان کے فرمان کے مطابق حضرت پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو بھی اگر ان کو مانتا ہے تو جلدی کر بے ایمان کیوں منکر بنا بیٹھا ہے موسا علیہ السلام کا ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ جلدی کر اور بھائی اگر کوئی اور موسا ہو جس نے ہمارے نبی پاک کی نہیں کی تو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ کہاں رہتا تھا مجھے تو انہی موسا علیہ السلام کا پتہ ہے اور انہی پر میرا ایمان ہے جنہوں نے آخری نبی پر ایمان لانے کا اپنی امت کو وسیعت فرمائی تھی کہ ان پر ضرور ایمان لانا اب یہودی لاجواب وہ اب یہ سب چڑھ گیا اس کے کہ جلدی کرنا بے ایمان تو تو علیہ السلام کا بھی منکر ہے خام خواہ لوگوں کو دھوکہ دیتا پھرتا ہے کرما پر جری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ گیا تو مقصد یہ ہے کہ گمراہ کون ہوتے ہیں قرآن یا حدیث سے جو اکابر کی داری چھوڑ دیتے ہیں نبیین صدیقین سدیکین تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہمیں صدیقین سے کاٹتے ہیں شہداء سے کاٹتے ہیں صالحین سے کاٹتے ہیں کہتے جی صرف نبی کی بات ماننی ہے لیکن نبی کی بات بھی وہ دعویٰ کرتے ہم مانتے ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے نہیں مانتے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا آپ سب مانتے ہیں نا تو موسا علیہ السلام کا نبی ہونا قرآن سے ثابت ہے رسول ہونا ثابت ہے نا اب کوئی یہ کہے کہ میں موسا علیہ السلام کو مانتا ہوں اللہ کا سچے رسول سے اور دوسرا کہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ موسا علیہ السلام خدا کے آخری نبی تھے تو یہ جھوٹ ہے یا نہیں جو آخری نبی کہے گا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے نا تو اب یہیں سے سمجھے کہ اتنی بات تو صحیح ہے کہ حضرت پاک نے رفائی دین کی اور یہ کہ آخر عمر تک کی یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جیسا کوئی کہے کہ موسا علیہ السلام آخری نبی ہیں ایک ہے موسا علیہ السلام کا نبی ہونا کتنی بات سچی ہے نا ایک ہے ان کا آخری نبی ہونا یہ بالکل جھوٹ ہے نا تو جو موسا علیہ السلام کو آخری نبی کہے انہوں نے موسا علیہ السلام کو نہیں مانا کیونکہ انہوں نے کبھی آخری نبی اپنے آپ کو کہا ہی نہیں اونچی آمین کہنے کی روایت مل جاتی ہے لیکن یہ کہنا کہ آخر عمر تک آپ اونچی آمین کہتے رہے یہ ایسے جھوٹ ہے جیسے کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے آخری نبی ہیں تو غیر مقلد نبی کی بات ماننے کا دعوی کرتے ہیں لیکن ساتھ اپنا جھوٹ ملا لیتے ہیں تو پھر خارج تو نہ مانا نا انہوں نے تو اسی لیے ان کو فاسق کہا گیا ہے ایک دن ایک کہنے لگا فکا کی کتاب کا مسئلہ نکال کے کہ جی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ تحقیق کرنی چاہیے میں نے کہا کہاں حکم دیا ہے اس نے یہی آئے دی یا یو حل زینا آمن ان جا کم فاس کم بے نہ بین تو میں نے کہا ساری امت میں تمہیں فوکا ہائی فاسق ملے ہیں اور تو کسی بات کی تحقیق نہیں کرتے جو کوئی کہتے سن لیتے ہو تو ساری امت میں فوقہ ہائی فاسق ملے ہیں حالانکہ فاطق تو غیر مقلد ہے ان کی بات کی تحقیق ہم بھی کرتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں سچ کہہ رہی ہیں جھوٹ بول رہے ہیں بڑا طرفہ میرے کو قرآن کہتا ہے کہ تم فاسک کو غیر مقد فاص کا یہی میں نے پڑھا یک علما امر لو بھی سال کہ فاسق وہ ہے کہ اللہ جن کے ساتھ ملنے کا حکم دیتا ہے یہ ان سے کاٹتا پھرتا ہے تو تم سے بڑا فاسق میں نے کہا کون ہے تو ایک دن شراط اور مستقیم شراط اور لذینہ ان لہم کوئی راستہ بھی رہنما کے بغیر طے نہیں ہوتا رابر کے بغیر طے نہیں ہوتا اس لیے راہبر کی تقلید ضروری ہے اب صورت ختم ہو گئی ابھی باقی رہتی ہے رہتی آگے کیا ہے غیر المقوب علیہم والی سیدھے راستے پر رہنے کے لیے جس طرح راہبر اور رہنما کی تقلید ضروری ہے کہ وہ راستہ بتائے ہم چلتے جائیں اسی طرح راہزن سے بچنا بھی ضروری ہے اس سے راہن سے جو راستے میں لوٹنے والا ہے تو اگلی آیت میں یہی بتایا گیا کہ یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے ان کی تابعہ داری تکلیف سے ہمیں بچانا کیونکہ وہ راہ حق کے رازن ہیں راہ حق سے بٹکانے والے ہیں تو ایک ہے راہ حق پر لگانے والا ان کی تکلیف کا ہمیں حکم ہے وہ نبیین ہے صدیقین ہے شہداء ہے صالحین ہے ایک ہے راہ حق سے بٹکانے والے ان کی تکلیف سے منع کیا گیا ہے تو جہاں بھی تکلیف کی خوبی ہے کتاب و سنت یا کتابوں میں وہ تکلید ہے ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا اور جہاں بھی تقلید کی برائی ہے وہ ان کی ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والے ہیں دیکھو نا وہ کہتے تھے بل نت وجد نہ اللہ آبا ہم اللہ کی نہیں مانتے اپنے آبا کی مانتے ہیں تو اللہ کے راستے سے وہ ہٹانے والے تھے نا تو دیکھو کتنی صاف بات ہے جو اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں ان کی تقلید واجب ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والے ہیں ان کی تقلید حرام ہے تقلید خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے تقلید تو تابعہ داری ہے نا دیکھا یہ جائے گا کہ کس کام میں تقلید کی اچھے میں تقلید کی تو اس کو اچھی تقلید کہا جائے گا اور برے کام میں کسی کی تقلید کی تو اس کو برا کام کہا جائے گا تو اس لیے جیسے اس ہاتھ میں یہ اللہ نے قوت دی ہے یہ قوت بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے اسی سے چوری کرے گا تو یہ تا قوت بری ہو جائے گی اسی سے جہاد کرے گا تو یہ قوت اچھی ہو جائے گی تو وہاں دو کا ذکر کیا ظالم کا اور مغزوبین کا کیونکہ کل میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ گمراہی کی بنیادیں دو ہی ہیں کون کون سی یاد ہے نا بدت اور الحاد پیچھے ذکر کن کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا جن پر اللہ کا اب گمراہی دو ہی طریقوں سے آئے گی کہ اللہ والوں سے یا تو محبت زیادہ کرے ان کو خدائی بنا ڈالے جیسے عیسائیوں نے یا اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرے دو ہی راستے ہیں گورائی کے یا اللہ والوں کی شان میں غلوم کرے امام کو نبی نبی کو خدا مان لے اور یا ان کی شان میں گستاخی کرے تو ظالم عیسائی ہے جنہوں نے محبت میں غلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی بنا ڈالا اور مغزوبین یہود ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی کسی کو شہید کیا کسی کو برا بلا کہا تو اس لیے گمراہی کے دو ہی طریقے ہیں یا تو اللہ والوں کی محبت میں غلو کیا جائے اسی کا نام بدت ہے اور یا اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کی جائے اسی کا نام الہاد ہے بدت کا تعلق شہوات سے ہے اور الہاد کا تعلق شبہات سے ہے تو اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ظالم کا ذکر فرمایا گیا پہلے مغزوبین کا اس کے بعد ظالم کا آگے بھی قرآن میں دیکھو پہلے سورہ بقرہ ہے اس کے بعد سورہ عال عمران ہے سورہ بکرا میں یہودیوں کا رد ہے اور آل عمران میں عیسائیوں کا رد ہے تو اس سے سمجھنا کیا ہے اور سمجھانا کیا ہے میں نے کہ اگرچہ یہ دونوں طریقے گمراہی کے ہیں لیکن پہلے ان کا رد کرنا چاہیے جو گستاخ ہے بعد میں ان کا رد کرنا چاہیے جو محبت میں گمراہ ہے کیوں محبت کی گمراہی جو ہے اس میں امید ہے کہ شاید یہ صحیح طریقے پر آ جائے کیونکہ اللہ والوں سے محبت رکھنے کا حکم بھی ہے حدیث پاک میں ہے من احبا للہ ہے و وہ للہ ہے و آتا للہ ہے و مانا للہ فقد استقمل پکا تک کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ کے لیے بغض رکھا اللہ کے لیے دیا اللہ ہی کے لیے روک لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا تو اللہ والوں کی محبت ایمان کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت وہ جو زائد محبت ہے وہ اعتدال پر آ جائے اور اس کو ہدایت نصیب ہو جائے آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں دیہاتوں میں تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تو بریلوی جلدی قریب آ جاتے ہیں غیر مکل بالکل نہیں قریب آتے یہ مرزائی ہو جائے گا منکر حدیث بن جائے گا لیکن ادھر آنے کو تیار بالکل نہیں ہوتا کتنے لوگ بریلوی ہیں ارد گرد دیکھیں جو پھر دیوبندی بن جاتے ہیں تو میں پاک پتن گیا تو دفتر میں بیٹھا تھا وہ پانی دینے میں اکیلا ہی بیٹھا تھا پانی دینے چلے گا ایک بابا جی آئے امین تیرا نام ہے ان کا میرا ہی ہے میری پچاسی سال کی عمر ہے چوراسی سال میں دیوبندی ہنسی رہا اب میں اہل حدیث ہو گیا ہوں میں سن کے خاموش رہا اب اس کا خیال تھا یہ کوئی جواب دے گا میں خاموش رہا دو منٹ کے بعد کہتا ہے تو انہیں سنا نہیں میں کہا سنا بابا کیا سناتا ہے میں دیوبندی تھا اب اہل حدیث ہو گیا میں پھر خاموش رہا وہ پھر تین چار منٹ سے انتظار کہتا ہے تجھے سنتا نہیں کچھ میں نے کہا سنا بھائی کیا سناتا ہے ہے میں دیوبندی ہنفی تھا اب اہل حدیث ہو گیا ہوں تو اب کسی نے کہا وہ سنے یا نہیں میں نے کہا بابا یہ تو سن لیا ہے یہ حدیث ہو گیا ہے اب جا جب مرزائی ہو جائے گا مجھے آ کے بتا جانا پوچھا بھاگا وہاں سے دیکھو جی کہتا ہے مرزائی ہو جائے گا مجھے بتا جانا میں نے کہا اور کیا ہونا ہے تو آگے مرزائی ہونا ہے اور کیا ہونا ہے تو جو محبت میں گمراہ ہے ان کے بارے میں کچھ امید ہو سکتی ہے کسی وقت ان کی محبت نقطۂ اعتدال پر آ جائے اور وہ ہدایت پر آ جائے کیونکہ اللہ والوں سے محبت خود شریعت میں مطلوب بھی ہے ایک درجے کی لیکن اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ہدایت نہیں ہوتی کیونکہ گستاخی کا کوئی درجہ بھی مطلوب نہیں محبت کے بارے میں کہیں گے نا بھی اتنی محبت کر لو تابعہ داری کرو عبادت نہ کرو ان کی لیکن گستاخی کے بارے میں کہیں نہیں کہ اتنی گستاخی کر لینا اس سے زیادہ نہ کرنا اس لیے علماء نے ان دونوں کی مثال دی ہے کہ جو محبت میں گمراہ ہے ان کی مثال ہے کچی روٹی کی روٹی کچی رہ جائے اسے دوبارہ آگ پر رکھ دو تو کسی کام آ جاتی ہے اور جو گستاخی میں گمراہ ہے ان کی مثال ہے جلی ہی روٹی کی جو روٹی جال کے کوئلہ ہو جائے آپ اسے سو گھی لگائے کتنا کچھ کریں وہ کسی کام آتی ہے تو اسی لیے سورہ فاتحہ میں یہ بات ہمیں سمجھا دی گئی یہ سورت فاتحہ پہلی سورت ہے قرآن کی اور اس کو قرآن کی ماں بھی کہتے ہیں اور ساری لڑائیاں بھی اسی سورت پر ہوتی رہتی ہیں کوئی کہتا ہے کوئی فاتحہ خلف الامام پر لڑتا ہے کوئی فاتحہ الگ توام پر لڑتا ہے کہ کھانے پر کیوں نہیں پڑی کوئی کہتا ہے امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑی اور عجیب بات ہے جو فاتحہ پر لڑتے ہیں وہ فاتحہ کو مانتے نہ وہ ہیں نہ وہ ہیں جو فاتحہ الگ توام پر لڑتے ہیں ان کو فاتحہ کی یہ بات اچھی نہیں لگتی یا کا نہ بودو بھائی یا کا نسائن کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مرد مانگتے ہیں فاتحہ تو کہتی ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے کہتے ہیں یا بہاول حق بیڑا تک امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ افضل قادرہ اب لڑتے فاتحہ پر ہیں تم فاتحہ پڑھتے کیوں نہیں اور مانتے نہیں فاتحہ اور یہ جو فاتحہ خلف امام میں لڑتے ہیں وہ ان کو نہیں مانتے کہ نیکوں کی تقریر کرنی چاہیے دن سراط المستقیم سراط الزین ان علیہ میں نے ایک سے پوچھا کہ آپ آئمہ اربا کو منم الحم میں شامل کرتے ہیں یا نہیں خاموش اگر وہ انعام یافتگان میں ہے تو پھر تو ان کے راستے پر چلنا چاہیے نا ان کی تقریر کرنی چاہیے اور اگر وہ انعام یافتگان نہیں ہے تو ہمیں بتائیں چلا جو تو مقصد یہ ہے کہ تحقیق کا حق دو قوموں کو دو چیزوں شخصوں کو ہے نبی پاک کو اور مدد کو اسی لیے میں نے کل بھی بتایا تھا آج کچھ نئے ساتھی بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں سنی ہنفی کہتے ہیں نا سنی میں ان مسائل میں سنی ہے جو رسول پاک نے تحقیق کر کے ہمیں دے دیے کیونکہ سنت کا تعلق رسول سے ہوتا ہے نا اور ہنفی ہم ان مشاعر میں ہیں جو امام نے تحقیق کر کے ہمیں دے دی اب تقلید کے مسئلے میں یاد رکھیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بس اس قسم کے شرارتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی تقلید کا معنی ہے پتا پتا پتا روپڑی صاحب سے مناظرہ تھا مجھے کہتا ہے اگر تجھے تقلید کا مانا آ جائے تو تو کبھی اپنے آپ کو مقلد نہ کہے اچھا کیا مانا ہے تقلید کا مانا ہے پٹا اور ارد گرد وہ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں وہ جن کو شبان اہل حدیث کہتے ہیں خداس الاسنان صفا اور کے پکے مثلاق تو ان سے پوچھتا ہے وہ پتا کس کے گلے میں ہوتا ہے کتے کے گلے میں کتے کے گلے میں سب نے شور مچا دیا کتے کے گلے میں مسل قید حدیث زندہ باد یہ سارے سیاستا والے بھی معاذ اللہ کتے بن گئے کیونکہ سارے مقلد ہیں نا اور مسل قید حدیث زندہ ہو گیا کیونکہ محدثین کے حالات میں کہ اسے کہہ دو کہ بھائی رو کیوں رہا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کو تیار ہے چلو اٹھو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دو جا کے اس لیے رام دے گئے تھے نا نو علیہ السلام بڑے خوش ہوئے آئے مبارک ہو گئی اللہ تعالیٰ تو تیار ہوگا توبہ پورے اٹھو جلدی کرو اٹھا کہ آؤ قبر کو سجدہ کر دو بس ٹھیک ہے دو چار قدم ساتھ چلا تو پھر ادھر ادھر بھاگے بھائی بات کیا ہے اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ سجا کرنا مشکل نہیں لیکن شریکوں کے تانے نہیں سنے جائیں گے جبریل کہے گا اچھا اب یاد آ گیا سجدہ کرنا ہو کیا نہیں تھا یعنی بتی اور یہ گمراہ بھی یہی کہا کرتے ہیں نا کہ بدت تو ہمیں پتا ہے بری ہے لیکن شریکوں کے تانے جو ہے نا ناک کٹ جاتی ہے اپنا ناک بچانے کے لیے کہتے ہیں ہم یہ ساری بداعت کرتے ہیں پتا ہمیں بھی یہ ہے کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہے اور جناب چلا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں لوں کہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے دلوں کے راز تو یہ کم وقت دیکھو کتنا سستا سودا تھا کہ سب کچھ معاف ہو جاتا توبہ قبول ہو جاتی لیکن وہ اس بات پر آیا نہیں تو بہرحال میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ اچھی باتوں میں تقلید اچھی ہے اور بری باتوں میں تقلید بری ہے جو اللہ کا راستہ بتائے اس کی تقلید کا حکم ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹائے اس کی تقلید حرام ہے تو اتنی واضح بات اب اتباع میں دیکھو چاروں درجے آ گئے نا ہم اللہ کی اتباع بھی کرتے ہیں رسول کی اتباع بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں اجماع کو بھی مانتے ہیں اپنے آپ کو بل جماعت کہلاتے ہیں متد کی اتباع بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو حلفی کہلاتے ہیں تو ہمارے نام میں چاروں اتباعیں جمع ہو گئی نا اسی طرح اطاعت کا لفظ ہے یا ایو اللہ دینا آمن عطی اللہ اللہ کی اطاعت کرو وہ عطی الرسول رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت قرآن کو ماننا ہے نا رسول کی اطاعت سنت کی تابع داری ہے وہ اولل امر من کم اور اولل امر کی تابع داری اطاعت کرو اولل امر کون ہے اگلے رقو میں خود قرآن میں آ گیا اللہ زینا یس کم میں من ہوں کہ جو استمباد کر سکتے ہیں اجتہاد کر سکتے ہیں وہ اولل امر ہے ان کی تابع داری کرنی ہے لیکن یہاں غور کریں ان امر سے یہاں اجماع مراد ہے کہ جس پر مشتحدین کا اجماع ہو اس کی داری کرو ساوی نے یہی بات لکھی ہے جلال کے آجے پر آپ کہیں گے یہ کیسے سمجھ میں آ گیا اس لیے کہ آگے کیا ہے ان تنازعات تو معلوم ہوا کہ متحدین جب اجتہاد کریں گے تو دو حصے ہو جائیں گے ان مسئلوں کے ایک وہ جن میں ان کا تنازع اور جھگڑا رہا اور ایک وہ جن میں تنازع نہیں ہوا سب کا اتفاق ہو گیا تو جن میں سب کا اتفاق ہو گیا وہ اجماعی مسائل ہیں اور جن میں ان کا اپنا اپنا الگ اور رہا تنازع رہا وہ قیاس ہے تو اس سے الامر سے مراد مجتہدین کے وہ مسائل ہیں جن میں تنازع نہیں ہوا اتفاق ہو گیا تو اس میں ایک کی تابع اطاعت کا حکم آ گیا اور ان تنازع تم اگر مجتہدین کا آپس میں تنازع ہو فرد ہو ار اللہ بر رسول قیاس آج کہتے اسے رد کرنے کو ہے قیاس آج کی تعریف ہے رد النظیر علم نظیر ایک نظیر کو دوسری نظیر کی طرف رد کرنا تو اس آیت کریمہ میں چاروں کی اطاعت کا ذکر آ گیا کتاب اللہ کا بھی سنت رسول اللہ کا بھی اجماع امت کا بھی اور کیا کا بھی تو ہم نے چاروں اطاعتیں مان لی ان کا جو طریقہ ہوتا ہے عوام کو دھوکہ دینے کا ہمیں اللہ نے صرف دو ہاتھ دیے ہیں ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے فقہ کے لیے کوئی ہاتھ نہیں دیا جاتا اللہ نے صرف دو آنکھیں دی ہیں ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے افیقہ کے لیے کوئی آنکھ نہیں دی اللہ نے دو کان دیے ہیں ایک قرآن سننے کے لیے ایک حدیث کے لیے افیکا کے لیے کوئی کان نہیں دیا اللہ نے ایک ہی زبان دی ہے فوکا کو بھونکنے کے لیے زبان تو ایک ہی ہے نا جس سے رات دن فوکا کو بھونکتے رہتے ہیں غیر مخالف تو زبان ایک ہے نا اب کیا چیز چھوڑی جائے گی قرآن یا حدیث اس لیے دونوں ہی چھوڑ دیے رات دن پوتا آگوں کا اوکھے رہتے ہیں تو میں نے چٹ لکھی کہ حدیث سے متعین کرے کہ قرآن والا ہاتھ کون سا ہے اور حدیث والا کون سا ہے رن دو آدمی ہے نا کیا بخاری یا سنجے والے ہاتھ میں پکڑنی ہے دوسرا تو نہیں لگانا نا اس کو کہیں کیونکہ الگ الگ ہاتھ کیا کہتے دیے اور اگر کسی کا ایک ہاتھ کٹا ہو تو وہ قرآن چھوڑے یا حدیث اور قرآن کی سانس سے پڑھنا ہے حدیث کی سانس سے پڑھنی ہے آنکھیں کتنی ہیں اور روشنی ایک ہی ہے اس میں ایک ہی ہے نا اس طرح کتاب و سنت کے دو ہیں لیکن مقصد ان کا ایک ہی ہے میں جس طرح بار بار بتا رہا ہوں کہ نام یہ قرآن اس کا لیتے ہیں ان کے پاس تو ڈکوسلے ہیں بالکل حافظ عبد القاد صاحب روپی تقریر فرما رہے تھے یہ چار مذہب بن گئے چار چار چار اور چاروں مذہبوں کی مثال ہے بحث کے چار تھن بحث کے چار تھن ہوتے ہیں نا ایک تھن سے ہنفیوں نے دودھ نکال لیا ایک سے مالکیوں نے ایک سے شافیوں نے ایک سے ہمبلیوں نے ہم نے سارا دودھ اکٹھا کر کے مکھن نکال کے خود کھا لیا لسی ان کے منہ پر دے ماری مسل کین حدیث زندہ باد نعرے لگنے شروع ہو گئے میں نے چٹ لکھی کہ یہ جو نعرہ لگا ہے مسل کین حدیث زندہ باد تو کون سی حدیث ہے جس میں یہ ہو کہ موئی تھان کو کہتے ہیں یہی بات اس نے کہی ہے نا کہ موئیت بحث کے تھان کو کہتے ہیں یہ حدیث ہو تو پھر تو نعرہ لگے نا کہ مسل قید حدیث زندہ باد اور اگر یہ کوئی حدیث نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ اپنے مولوی کی خرافات کو حدیث کہتے ہیں لاہول حدیث کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس لیے نعرے لگاتے ہیں مسل قید حدیث زندہ باد اب میں حدیث پوچھتا ہوں کہ کس حدیث میں ہے کہ مجھ سے کمانا بحث کا تھان ہوتا ہے کہاں سے دکھائے بجائے پھر میں نے تقریر کی میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان سے عقل ویسے چھین لی ہے یہ مثال تو دینا چاہتے تھے ہمارے خلاف لیکن مثال ہمارے مطابق ہے خلاف نہیں یہ تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے یہ تھن میں اللہ نے پیدا کیا یا پیچھے کسی خزانے میں پیدا کیا ہے یا ففٹی ففٹی ہے آدھا پیچھے اور آدھا سامنے پیدا ہو کیا خیال ہے ایک قطرہ بھی دودھ کا تھن میں پیدا نہیں ہوتا یہ تھن صرف پچھلے دودھ کو آگے پہنچا رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ چاروں اماموں نے ایک مسئلہ بھی خود نہیں بنایا پیچھے سے کتاب و سنت آگے پہنچا دیا تھا اب یہ مثال ہمارے موافق ہوئی یا مخالف ہوئی تو کتنے تھان ہوتے ہیں بھینس کے ایک سے دہی نکلتی ہے ایک سے لسی جی نہ تھن چار ہے چیزیں کتنی نکلتی ہیں ایک ہی تو جیسے تھن چار ہے اور چیز ایک ہی ہے دودھ امام چار ہے مقصد ایک ہی ہے اتباع سنت امام اگرچہ چار ہیں اور مقصد ایک ہی ہے اتباع سنت پھر میں نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ بڑا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ چاروں تھن تقسیم کر دیے ایک ہنفیوں کو دے دیا شافیوں کو مارکیوں کو کمپڑیوں کو آپ نے دودھ کہاں سے نکالا تو پانچواں سوراخ ہوتا ہے دودھ نکالنے کے لیے کہتے سارا دودھ ہم نے نکال لیا وہ کس کہاں سے نکالا اب جو ہمارے آدمی تھانے ہم تو ہی چھوڑتے نہ شافی نہ مالکی نہ امبلی تو کوئی پانچواں سوراخ ہوتا ہے دودھ نکالنے کے لیے جی نہ آپ اپنی بھینس دیکھ رہے ہیں کسی غیر مکل کی بھینس بن رہے ہیں شاید کوئی پانچواں سوراخ کیا ہوا ہو اب روپڑی صاحب کا بچہ رو رہا ہے کہ ابا جی دودھ اچھا، وہ تو بیٹا میں تقسیم کر بیٹھا ہوں ایک سن ہنڈیوں کو دے دیا ایک شادیوں کو ایک ماریوں کے ہمریوں کو کہتا میں کیا کروں اس نے پھر پیچھے برتن رکھ دیا لا با سب بول ما یو کا لو لہم ہو بیٹا ہماری قسمت میں تو یہی رہ گیا ہے دودھ تو وہ لے گئے میں نے تقسیم کر دی ہے ستاوا ستاریا اور سنائیا میں لکھا ہے کہ ہر حلال جانور کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے بوقت ضرورت کھانا پینا بھی جائز ہے اور ضرورت بتائی ہے کہ ایک ضرورت علاج بھی ہے علاج کے طور پر جائز ہے مثلا ہنفی بیمار ہوگا تو مجون فلاس کا کھائے گا غیر مقلد بیمار ہوگا تو گائے کا گوبر کھائے گا کیونکہ بیماری میں ادھر ہے نا ہنفی بیمار ہو گیا بیچارہ ایسپرو کی گولی کھائے گا غیر بھی بیمار ہو گیا تو بکری کی نگنیاں چبائے گا کیونکہ وقت ضرور سے ان کا کھانا پینا جائز ہے تو روپڑی صاحب تو خیر اپنے بچے کو پیشاب دے کے خوش ہو گئے اب احسان لے ظہیر آ گیا یہ پریشان ہے کہ دودھ مقلد لے گئے اور پیشاب روپڑی صاحب لے گئے ہم کیا کریں اب وہاں تو کچھ نہیں بچا نا تو دیکھا یوں نیچے بحث کی طرف کتنے تھن ہوتے ہیں چار مشرق ہے کہتے ہیں یہ بحث مشرق ہے نا چار تھن ہے وہ سامنے بھینسا کھڑا تھا تو جلدی سے پیالی اس کے نیچے کر دی کہ ہر انسان اور جانور کی منی بل اتفاق پاک ہے البتہ کھانے میں دو کال ہے تو اب وہاں وہ محد کے پاس چلا گیا وہاں سے پیالی پا دی اس نے تو فقہ محمدیہ صفا سینتالیس جیل ڈبل پر یہی لکھا ہے کہ ہر انسان اور جانور کی منی پاک ہے البتہ کھانے میں دو کال ہے ایک اور میں کھانا جائز ہے تو یاد رکھیں حوالہ اتنا ہی دینا چاہیے جتنا ہو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہیے اس لیے ہم اتنا ہی حوالہ دیتے ہیں اگلی بات کہ وہ کلفی جما کے کھاتے ہیں یا کسٹ بنا کے یہ ان کا کام ہے ہمیں اس میں کوئی دخل نہیں وہ نمک مرچ ملاتے ہیں یا شکر ملا کر کھا لیتے ہیں تو یہ ان کا ٹیسٹ اور ذائقہ ہے ہمیں اس میں کوئی ہے ہم تو صرف اتنا ہی حوالہ بتائیں گے جتنا ہے اس سے زیادہ باقی آگے ان کا اپنا شوق ہے کہ وہ کلفیاں بنا لیں یا کثر جما لیں شکر ملا لیں یا نمک مرچ ملا لیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے تو ان کی مرضی میں ہم دخل دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے اب جب کچھ نہیں نا بیچاروں کو آتا تو فقہ کے مسائل پر اعتراض کرنے شروع کر تو ایک اس میں تو ایک ہی قاعدہ یاد رکھیں کہ بھئی یہ بتاؤ فقہ کے مسئلے قرآن حدیث کے خلاف ہے یا کچھ زائد وضاحت ہے بات کی تو وہ کہتے ہیں خلاف ہے کہ اچھا مسئلہ لکھ دو اور مسئلہ لکھ کر نیچے لکھ دو کہ ہم نے مکمل مسئلہ لکھا ہے کوئی سیاحت نہیں کی اور اس کے نیچے اس مسئلے کے خلاف ایک آیت یا حدیث لکھ دو پھر ہم تحقیق کریں گے جان بس ختم ہو جائیں گے کوئی آیت حدیث تو آتی نہیں بیچارے آپ وہ اعتراض کرتے ہیں آپ جلدی سے بانٹیں چلو آسن لوگ کہ جی یہ فقہ میں لکھا ہے اس کی دلیل کیا ہے بھی دعویٰ ان کا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ان سے پہلے لکھوا لا نا جب بھی اعتراض کریں فقہ پر طریقہ یہی رکھنا ہے کہ اچھا جی یہ فقہ کا جو مسئلہ ہے یہ پورا آپ نے بیان کیا لکھ دیں ذرا کتاب کا نام اصل عربی عبارت لکھ دیں اور اس کے بعد لکھ دے کہ میں نے پورا مکمل مسئلہ بیان کیا ہے کوئی سیاحت نہیں کی اور اس کے بعد نیچے ایک آیت یا حدیث لکھ دیں جس کے خلاف یہ مسئلہ ہو اور ہم تحقیق کریں گے بس اتنا آپ شروع کریں گے پھر آگے چلتے نہیں آپ خود پیچھے لگ جائیں جی ہاں جی وہ مسئلہ آپ بتا رہے تھے نا وہ ذرا لکھ دیں ہمیں اور ساتھ ایک آیت اور حدیث بھی لکھ دے اس کے خلاف ہم تحقیق کریں گے ہمارے ملتان میں ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے صبح بڑے بڑے لوگ سیر کے لیے آتے ہیں انہوں نے بالکل قادیانیوں والا طریقہ رکھا ہوا ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں دو ڈاکٹر ان کے ساتھ مل گئے کوئی وکیل ہے دو وکیل غیر مخلد ان کے ساتھ شہر میں شامل ہو گئے باتیں چیتیں ہوتی رہی چائے پلائی اس کے بعد ایک رسالہ دے دیا کوئی وسوسہ اس کے ذہن میں ڈال دیا یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا اور آٹھ سال میں چھ غیر مقدم بنائے اب وہ جن مسجدوں کے نمازی تھے ان مسجدوں میں انہوں نے شور مچا دیا تمہاری نماز غلط ہے وہ لوگ میرے پاس آئے کہ جی کچھ طالب علم دیں وہاں جائے میں نے کہا کہ یہ تعلیم تو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اب وہاں جائیں وہاں ان کے ساتھ بھی آدھی حرکت ہو جائے کہ ان کو نقصان دے تو ذمہ دار کون ہوگا آپ کے یہاں کوئی مسجد میں لڑکے نہیں ہیں مجھے آپ اپنے دے نا دو چار لڑکے میں ٹرین کر دیتا ہوں صرف ایک گھنٹے کے لیے آ جا کرے میرے پاس لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے تو وہی آٹو شاہ صاحب ان کی مسجد ہے اس کو میں نے بلایا ان یعنی کا اپنی مسجد سے چار پانچ ساتھی لے کر گراؤنڈ میں جانا ہے طریقہ کیا رکھنا ہے یہ جو میں واقعات سنا اور اس لیے نہیں کہ آپ سن کر پھر وہیں پھینک کے چلے جائیں جہار اچھی طرح یہ اصل میں واضح کام کرنے کا طریقہ کیا ہے میں نے کہا وہ چار پانچ چلے جاؤ اور گراؤنڈ میں بیٹھ کر حدیث اور اہل حدیث کتاب پڑھنی شروع کر دے اور باقی سننا شروع کر دے جو کہ قریب آئے آؤ بھی نبی پاک کی حدیث سن لو اور حدیثیں پڑھتے جاؤ رفائی جان نہ کرنے کا اب غیر مقلد سب کچھ سن سکتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سن سکتا ان کو تو آگ لگ جاتی ہے نا کہ یہ حدیثیں پسند آ رہے ہیں تو میں نے کہا وہ آئیں گے شور مچائیں گے تو آپ نے نہیں بند کرنی کتاب پڑھتے رہے دو تین لڑکی اور ہو ساتھی کہ بھائی دیکھو اللہ کے نبی پاک کی حدیث ہے امام بخاری کتنا ادب کرتے تھے پہلے گسر کرتے تھے دو نفر پڑھتے تھے امام مالک کتنا ادب کرتے تھے کتنے ڈنک لگی اور وہ ہلے تک نہیں اور تم شور مچا رہے ہو بیٹھ جاؤ سن لو اور اگر تم نہیں سننا چاہتے تو پھر بھائی دوسروں کو سننے دو شور نہ مچاؤ دوسروں کو سننے دو اتنی بات تو ان کا نام بھی نہیں لینا حدیث سناتے جا اب وہی بات ہوئی کہ انہوں نے حدیث سنانی شروع کی وہاں حدیثیں وہ غیر مقل جو آئے اور شور مچانے لگے انہوں نے کہا بھائی عجیب بات ہے اللہ کے نبی پاک کی حدیث کا کوئی ادب دل میں نہیں ہے خود سنو اگر نہیں سننا تو چلو لوگوں کو سننے دو اور جیسے میں اب دو تو ان کو سمجھا رہے ہیں اور دو ذرا پیچھے کھڑے ہو گئے اب جو نا وہ لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے کہ جی بات کیا ہونی ہے اللہ کے نبی پاک کی حدیث سنا رہے ہیں مولوی صاحب اور این حدیث ساری ناراض ہو گئے حدیث سن کے این حدیث ساری حدیث سن کے ناراض ہو گئے ہیں ہم تو ان کو این حدیث سمجھتے تو منکر حدیث ہے تو جیسے ابو جہاں ناراض ہوتا ہے نا حدیث سن کے یہ بھی ناراض ہو رہے ہیں حدیث سن کے دیکھو نا اس سے ایک ذہن بنتا ہے جو کہیں یار حدیث سن کے ناراض ہو رہے ہیں ہاں، آپ جن کو کہیں سنیں سارے ملک ہلکیوں سے بھرے ہوئے ہیں یہ